نے کسی ایک الزام کا بھی التظام نہیں کیا جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں خدا جھوٹ بولتا ہے تو کسی دیوبندی نے کہا کہ ہاں ہم کہتے ہیں اس کا التظام نہیں کیا وہ کہتے ہیں دیوپتی کہتے ہیں رسول بعد کی توحید جائز ہے معاذ اللہ لیکن کسی دیوپتی نے اس الزام کا التظام نہیں کیا تو یہ صرف الزام ہی الزام ہے اس کی بنیاد کیا بڑی بنیاد یہ بنی کہ سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں جو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ہوئی اگرچہ بعض غداروں کی غداری کی وجہ سے ملک پر انگریز قابض ہو گیا لیکن وہ جہاد سے پریشان بہت ہوا آ کر ان کی یہاں مستشرقین ہوتے ہیں یہودی لوگ جو رات دن قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں کس لیے کہ کوئی اعتراض کے قابل چیز نکلے یا کسی صحیح بات کو غلط رنگ دے کر مسلمانوں میں پھیلایا جا سکے ان کی کتابیں اکثر کالجوں کی لائبریری میں آ جاتی ہے اور پروفیسر حضرات اسلام کا مطالعہ علماء کی کتابوں کی بجائے مستشرقین کی کتابوں سے کرتے ہیں جی ویش کی کتاب ہے وہ بڑا محقق ہے ہائی کورٹ میں میں گیا تو ایک جج صاحب مجھے کل لگے کہ تبری جو تاریخ ہے ویری اتھرٹک بہت ہی قابل اعتماد ہے جن کا بالکل اتھرٹک نہیں ہے اتھرٹک اور قابل اعتماد الوداع پر دکھایا ہے کیونکہ تبری نے تاریخ جمع ضرور کی لیکن سب وہ اس میں جمع کر دیا تفصیل میں بھی اور تاریخ میں بھی جو کچھ ملا اب اس میں ترقی کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا کہ صحیح اور ضعیف کی چھان بھی کر دی جائے ابن کثیر نے پھر ابن کثیر کی تفسیر اصل میں وہی تبری ہے لیکن اس کی اس نے پھر تحقیق کر دی اور ابن کثیر کی الوداعبد نہایا جو ہے اس کی اس نے تفسیر کر دی اس کی تحقیق کر دی تو میرے کہا جو اتھینٹک کتاب ہے ہمارے یہاں قابل اعتماد تاریخ میں وہ الدایابت نہایا ہے اور تفسیر دے تفسیر ابن کثیر ہے تبری بھی تاریخ میں بھی اور تفسیر میں بھی بات چیزیں قابل اعتراضات ہیں کیونکہ اس میں سب کو جمع کیا نا جب کوئی لکھتا ہے تو پہلے مسودہ بناتا ہے پھر وہ کرتا ہے نا اس کو پہلے تو جو بھی میں لکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر تحقیق کرتا ہے تو تبری نے یہی کام کیا پہلا کام کہ جو کچھ ملا وہ لکھ لیا بس اب اس میں چھانٹی اور جانچ پڑتال جو ہے یہ ابن کثیر کیا ہے مجھے کہنے لگا کہ انسائکلوپیڈیا میڈیا میں لکھا ہے کہ تبری جو ہے بہت ویری اتھارٹک بہت بہت بڑی کتاب ہے بلکہ وہ تو چوڑا لکھنے والا ہے ابھی اس کا کیا اعتماد اور اس کے بارے میں تو خود عیسائیوں کو بھی اعتماد نہیں ہے کہ بس بھی معلومات اس کی غلط ہے چنانچہ انہوں نے جو عیسائیوں بارے میں لکھا عیسائیوں نے مانا کہتا غلط لکھا ہے انہوں نے کہتا کسی نے تبدیل کی ہے دن کا اگر آپ نے کتابیں دیکھی ہیں تو ان چاقروں پڑھی اور ریلیجر صاحب نے دیکھا ہے کہتا ہاں لکھا وہ کس لیے لکھا گیا اسی کے رات میں تو لکھا گیا ہے کہ بس بھی معلومات ان چھوڑوں پیڑیا میں پڑھنے کی غلط ہے عیسائیت کے بارے میں تو جب وہ عیسائیت کو صحیح نہیں جانتا تو اسلام کو کیسے صحیح جان سکتا ہے تو <clears throat> یہ مستشرقین اسے کتابیں لکھتے ہیں اور ہمارے کالجوں کی لائبریری میں وہ آج ہو جاتی ہے یہ وہاں سے پڑھ پڑھ کر یہ انکار حدیث کے فطرے جو ہوتے ہیں نا ان کا پیچھے واغذ وہی ہوتا ہے مستشر گیر یہودی وہ اعتراضات انہوں نے مشکل جماعت بنائی ہوئی ہے اس پر حضرت سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں تو رات پر یہی کام ہے کہ دین اسلام کو بگاڑنا کس طرح ہے تو انہوں نے پھر جب سچ ستاون کی جب آزادی میں بہت ان کو پریشانی ہوئی ان مستشر عید سے پوچھا کہ جہاد کا مسئلہ جو اسلام میں ہے کوئی سمندر ایسا بھی ہے جس میں جہاد ختم کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ وسیع لڑا کے آخری زمانے میں چونکہ سب لوگ مسلمان ہوں ہو گئے اس لیے جہاد ختم ہو جائے گا جنہوں نے کہا کہ مرزا کا کسی کو وسیع بناؤ تاکہ وہ اعلان کرے اور وہی حدیثیں پڑھے یاز الجزیہ والی یاز وزارہ یہ پڑھ کر اعلان کرے کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے جی آپ نے کا موضوع پڑھ لیا ہے گرجے کو اسی لیے جب وہ کی گئی کہ تم جہاز کے خاتمے کا اعلان کر کہتے جہاد کا وہ چھوڑ دیا دوستوں خیال دی کے لیے حرام ہے تو جنگ اور کتال لوگوں کو بتاؤ کہ یہ وقت مسیح ہے جنگ اور جہاد اب حرام اور کبھی ہے اب سب سے پہلی ٹکر اس کی عیسائیوں سے ہوگی گئی امرتسر میں برادرہ طے ہو گیا اب عیسائیوں نے عجیب انداز اختیار کیا انہوں نے کہا کہ قرآن پاک اور انجیل دونوں کا اتفاق ہے کہ مسیح علیہ السلام کا بہت زیادہ تھا مردہ زندہ کر دینا دبینا کی آنکھ پر ہاتھ پہ تھا درست ہو جاتا تھا کوئی شفا یاب ہو جاتا تھا لگنے چلنے لگتے تھے وہ ایک جنازہ لے آئے ایک کوڑی لے آئے کہیں سے تلاش کر کے ایک دو ہندے لے آئے ایک دو لگڑے لے آئے کہ ٹھیک ہے اگر تو بسی ہے تو اپنی بسی ہے دکھا اب یہ وہاں کیا دکھاتا تھا بیچارا اس لیے اس نے پھر یہ مقدر کیا کہ میں اللہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کرتا آج رات استخارہ کروں گا پھر اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے اس کے مطابق قبل ہوگا اگلے دن آیا کہ میں نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ نے مناظرہ کرنے سے بنا فرما دیا ہے گاضر نہ کرو البتہ پھر فیصلہ کیسے ہوگا حق بادل کا وہ یہ کہ پندرہ مہینے کے اندر اندر عبداللہ آتم جو جھوٹا ہے یہ بھر جائے گا اگر پندرہ مہینے میں یہ نہ بھرا تو پھر میں جھوٹا میرا منہ کالا کیا جائے مجھے سب یہودیوں بد بدتر کابل بنا جائے میں سارے بدکاروں سے بڑا بدکار سارے شریر سے بڑا شریر سمجھا جاؤں گا میرا گوہ کالا کیا جائے مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور ہو گیا کلمات اللہ بات اللہ لاتے کالبات اللہ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو ٹل نہیں سکتی زمین آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن یہ باتیں نہیں ٹل سکتی اور اللہ نے فرمایا کہ جس دن یہ چیزیں آئیں گی اس دن اندھے سے جا کے بھی ہو جائیں گے مردے زندہ بھی ہو گئے اور لولے چلنے لگے گی اندھے دیکھنے لگے گی بڑے زور سے اس نے یہ پیشگی کر دی اب اس نے کوشش شروع کی کہ اس کو کہیں قتل کروایا جائے کچھ لوگ کو پیسے دیے چنانچہ وہ حملہ اور ہو کر آئے رات کو اور اورد رہے تھے دیوار تو اس کا دماغ ہے ہوا تھا کہیں وہ پیشاب کر رہا تھا بیٹھا اس نے دیکھے شور مچا دیا بھاگ گیا وہ خود بھی جج تھا عیسائیوں سیو کی عدالت کا اس نے پھر بڑے عدالت میں درخواست دے دی کہ برزا قادیانی نے میرے موت کی پیشگوئی کی ہے اب یہ اپنی پیشگوئی پورا کرنے کے لیے مجھے مروانا چاہتا ہے اس لیے اگر میں قتل ہوں تو میرا قاتل مرزا ہوگا اب یہ اس سے ڈر گیا پھر اس نے سانپوں والوں کو پیسے دیے کہ کوئی دو زہریلے سانپ پکڑ کر اس کے گھر رات پہن دو تاکہ سانپ لڑ جائے وہ مر جائے جھوٹے لوگ کس طرح پکڑتے ہیں وہ سانپ کاٹے گا وہ بھی نظر آ کے لوگوں نے مار دیے اس کے بعد جب آخری تاریخ تھی تو عبداللہ سنوری جو گرجے کا بڑا صحابی ہے پہلے گار مکل تھا وہ لکھتا ہے کہ ساری رات ہم قادیوں میں بیٹھ کر سب گرزائی سورت الفیل کا وظیفہ چروں پر پڑھتے رہے اور ہر دفعہ پڑھ کر سورت فیل تین دفعہ کہتے تھے یا اللہ جس طرح تو نے اصحاب فیل کو دیش دن بھوت کیا تھا اس طرح آتم کو دیش دندا بوتھ کر دے شہید اکبرتے رہے شہر دو سال چنے مجھے دیے کہ یہ اندھے کنویں پھینکا جا کے اور پھر پھینکنے کے بعد تین دفعہ زور سے کہنا آتم بھر گیا آتم بھر گیا آتم بھر گیا پھر پیچھے ہی دیکھنا سیدھے آ جانا ہے کیونکہ پیچھے عذاب نازل ہو رہا ہوگا جہاں میں پھینک کے آ گیا لیکن آتم کے سر میں بھی درد نہیں ہوا اس کے بعد خود مرزا اپنی کتاب سراج بریر میں لکھتا ہے کہ عیسائیوں نے پشاور سے لے کر کلکتہ تک اس کو تو سارا بولنے گئے تھا نا ہر شہر میں جلوس نکالے بڑی پوش گاڑیاں مجھے دی اور انوار اسلام پہ لکھتا ہے کہ میں بھی پریشان بیٹھا تھا کہ ایک فرشتہ لہو لہن آسمان سے اترا سکھا کہ آج پورے آسمان کے فرشتے باتم کر رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی غلط کیوں ہو گئی اور ہر جگہ باتم پسا پچھلی آسمانوں پر بھی پھر آگے لکھتا ہے کہ یہ پیشگوئی غلط نہیں ہوئی جو میری پیشگوئی غلط کہتا ہے اس کو حرام زیادہ بڑھنے کا شوق ہے اس دن اس کا سارا جو تھا گردے کا سارا سعید احمد وہ عیسائی ہو گیا اور پانچ سات اور مرزائی عیسائی ہو گئے انہیں خوب اشتہار نکالے بچ جائے آتم سے ہے مشکل کچھ رہائی آپ کی توڑ ڈالے کا باتم نازک کرائی آپ کی جس ان کی دردی لکھی پڑی عجیب و غریب انہوں نے اور وہ کالا توا لے کر اور پھانسی لے کر دروازے پر آ بیٹھے گی دیگر بات پورے سے پولیس آ گئی پولیس نے بیچارے کی جان بچائی تو عیسائی شور بچاتے رہے کہ تو کب وقت کہتا ہے میں کاسر سلیب ہوں سلیب توڑنے نہیں آیا ہوں آج سلیبی پولیس تو یہ بچا رہی ہے تو سلیم کے سائے میں پڑ رہا ہے تو کہتا ہے میں کاسر سلیب ہوں میں کاسر سلیب ہوں وہ گالیاں دیتے رہے یہ بڑے تحمل سے سوتا رہا گالیاں <coughs> اب اس مناظرے کے اس پر اثر کیا ہوا اب یہ خود اپنے آپ میں عیسا علیہ السلام والے بوجھ ذاتوں کو پیدا نہیں کر سکتا تھا اس نے پھر بوجھ ذات مسیح کا انکار شروع کر دیا کہ یہ بوجھ ذات تھے ہی نہیں غلط ہے بات اور ساتھ ہی عیسا علیہ السلام کو گالیوں میں دینی شروع کر تو شروع کر دیا کیونکہ خود تو وہ خوبیاں پیدا نہیں کر سکتا تھا تاکہ خود عیسا علیہ السلام کی خوبیوں کا انکار کر دیا جائے اور ان بھی آپ کو جھوٹ بولا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے ان کی تمیز شروع کر دی اب نے تیرہ سو بیس ہجری لکھنے تیرہ سو بیس ہجری میں اس کے خلاف کچھ فکا فردو کر دیا اور اس میں بنیادی وجہ چار لکھی ایک انکار ختم ہوئے دوسرا دعوے نبوت تیسرا تفریح ابی علیہ السلام اور چوتھی تکفیر المسلمین کسی ایک مسلمان کو کافر کر بھی کفر ہے اس نے ساری امتی کو بدیا کو کافر کہا اور یہ وہ چار بجے کفر تھی جس کو برزا خود اپنی کتاب میں بڑھتا ہے کہ یہ وجود کفر ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے جو بھی جہاد کے خلاف لکھا تھا کہتا ہے کہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو پچاس الماریاں بھر جاتی ہے وہ سارا ضائع گیا کیونکہ جہاد کا درس ہوتا تھا مسجد میں اب کافر کی کتاب مسجد میں نہیں آ سکتی تو اگر مسلمان پڑھے تو اس پر بھی اثر اس کا ہو تو کے پتوا سے جب اس کو کافر قرار دے دیا گیا تو اس کی کتابیں کافروں کی کتابیں قرار پائی اس لیے نہ مسلمان جس کو پڑھے اور نہ وہ جہاد سے برگشتہ وہ ساری کی کڑائی محنت برباد ہو گئی تو یہ فتوا کس سال میں ہوا اب تیرہ سو بیس اکیس بائیس تیئیس ان چار سالوں میں جو لوگ یہاں سے حاج کے لیے ہر بینچری شریف جاتے رہے وہ یہ فتوا ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں کے مفتی صاحبان کی تصدیق اس پر قرار دے کہ واقعی مرزا قابل ہے ان تین چار سالوں میں ہرمین سی صاحب پوری شوق ہو گئی کہ انڈیا ہندوستان میں کوئی نبوت ہے مرزا قادیانی اور وہ کافر ہے تیرہ سو تئی تک تیرہ سو انگریز اس سے بڑا پریشان ہوا ایک تو یہ کہ ہماری ساری دیریں ضائع ہو گئی جو جہاد کے لیے کروائی تھی دوسرا یہ کہ اب یہ جہاد کے جو ہاں بھی ہیں علماء دیوبند جنہوں نے جہاد کیا ان کو سارا چندہ عوام دیتے ہیں کسی طرح ان کے خلاف کوئی فتوا پوپر حاصل کیا جائے تاکہ ایک تو ان کو چلتا چندہ بعد عوام سے تعلق کر دیا کہ یہ قابل ہے دوسرا یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جو بارہویں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں کوئی شری حکم نہیں ہوتا عوام لڑتے ہیں تو بہن کی گالیاں دیتے ایک دوسرے کو اور بوروی لڑ پڑے تو کافر کافر کہتے ہیں وہ کہتا تو کافر وہ کہتا تو کافر تو گویا فتوا جو بالویوں کا ہوتا ہے یہ کوئی دیدی حکم نہیں ہوتا یہ ان کی گالی ہے آپس میں عوام لڑیں گے تو بہتر کی گالیاں دیں گے بوالی لڑیں گے کافر کافر کریں گے وہ اس کو کافر کرے گا اس کو تاکہ کفر کے فتوے کی کوئی گالیوں اور قدر باقی نہ رہے چنانچہ تیرہ سو چوبیس میں اعلی حضرت کو بھیجا گیا کہ اولا واہد کے خلاف فتوا کفر لے رہے یہ پہنچے اس نے کتاب لکھی اس کا نام تھا البوت گت وشت رت اس میں اولا بہت پر فتوا کوہر لکھا کس طریقے سے اسے پتا تھا کہ تین چار سال میں ہربیر شریف گرجے کے کفر کی شورت ہو چکی ہے تو پہلے گرجے کے کفر بات بات دیکھی کہ برجا یہ کیا یہ کیا وہ کابر ہے اور اس نے ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے کیونکہ اس سے علماء میں شریف واقف تھے آگے لکھا وہ ہم کاشم گڈوتوی ان قادیوں سے ایک کاشم گڈوتوی بھی ہے اور ان کے جو بھی عقیدہ بھی وہی لگایا جو بردا جوتا تھا کہ وہ خطبی روز کا ہے خدمیر روز کا انکار کرتا ہے کہتا کوئی اور کبھی آ جائے تو ختبیر روز کے خلاف نہیں ہے آگے لکھا گرد ہوئے شی رام گوہی ان میں سے ایک شری رام گوہی بھی ہے اب دیکھو ان کو کادیاانی ثابت کر رہا ہے وہاں جا کے کیونکہ قادیانیوں پر کوہر کا فتوا دے چکے ہیں اب انہیں کسی نئی تحقیق کی ضرورت ہے نہیں وہ یہی کہیں گے کہ آدمی تین دیا ملے تین چار باقی پھل تو وہی ہے نا ان کے جدے بھی یہی بات لگائی کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بل فیل جھوٹ بولتا ہے وہ بل خریدا مطلب بھیٹ بھی جدید بات لگائی کہ ان کے دیکھ شیطان کا علم جو ہے یہ اللہ کے نبی پاک کے علم سے زیادہ ہے وسیع ہے بیلوشن پلی تھانوی ان کے ذریعے بات لگائی کہ وہ کہتا ہے کہ جتنا الگ علم بچوں کو چوپاوں کو دیوانوں کو ہے اتنے ہی اللہ کے نبی پاک کو ہے یہ تھی وہ دستاویز جو اس نے تیار کی اور وہاں جا کر اس پر فتوے لینے شروع کر تو یہ مولانا نے بھی آپ کو پڑھایا مولانا عالم شاہ صاحب نے مرزا کاجی علی کے جھوٹ جی کس بات ہے گرزا تو اس میں تو شک نہیں گرزا جھوٹا تھا لیکن برجر جتنے جھوٹ بولے وہ قابل میں بیٹھ کر بولے تھے بکے بجے جا کر جھوٹ بولنا کوئی اعلی ہی بول سکتا ہے کسی ادر حضرت کی ہمت نہیں ہو سکتی اس لیے اس کے لیے اعلی ہی مخصوص ہوئے کہ جہاں ساری دنیا جھوٹ سے توبہ کرنے جاتی ہے گروہ سے توبہ کرنے جاتی ہے یہ وہاں بھی جھوٹھی بولنے کے لیے گیا تھا اس لیے اس بارے میں یہ گرجا کادیاری سے ایک قدم آگے ہے اب چونکہ بات تو وہاں مشہور تھی کہ مرزا کادیادی کافر ہے تو کئی مفتی صاحب نے دہشت مرزا کا نام دیکھا دہشت کر دی سید باب شیر صاحب رحمت اللہ لائے جو الفتاح تھے مکہ مکرمہ میں ان کے پاس پہنچا آٹھ دس دشک ہونے کے بعد تاکہ حضرت بھی جسے کر دے تو حضرت نے فرمایا کہ میں کبھی جا رہا ہوں رکھ جاؤ پھر کے دیکھو وہ کہیں چلے گئے رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک کاغذ ہے اور اس پر مکہ کے گفتی پر کر رہے ہیں یہ واقعہ شہاب ساکم نے بھی حضرت نے لکھا ہے شہاب ساکم اب وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا قصہ ہے ادھر زہر گیا کہ کوئی دیا فتنے پر ہونے میں کیا چیز ہے صبح اس نے اپنے ڈائب ڈرائیو کو بلایا جو تعمیر بیٹھتا تھا دادی تعمیر کہا کہ وہ جو کل فتوا آیا تھا وہ واپس نہیں دے دو اس پر ذرا تحقیق کر دیے ٹھیک ہے جی اب یہ گیا لے لے اس نے کہا کہ وہ گسا سبر فرمادہ ہے کہ کوئی تحقیق کر دی ہے تو دیر نہ اس لیے پھر وہ ایک دو آدمیوں کو رشوت دی جو اس بیگ کے دوست تھے اور انہوں نے جا کر جھوٹ بولا کہ پوتی صاحب وہاں بیٹھے ہی وہ فتوا بلوا رہے ہیں اسے دے دیا یہ فتوا دیا کہ نے کہا دستخط میں وہ بھی ظاہر ہو جائے یہ باغا بدیرہ درگرا چلا گیا اب چونکہ بکا کے کچھ اور کے دستخط تھے اس لیے بدیرہ کے بھی چند دورہ میں کر دی اس پر کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ حضرت مولانا خریدے میں صاحب رحم اللہ علیہ ہے جن کا اس پتنی میں درد ہے وہ بھی حاج کریے اور بدیرہ برابرا بھی آرام فرما ہے تو وہاں شور بچا کہ جن کے خلاف فتوا لیا جا رہا ہے ان میں سے ایک آدمی یہاں موجود ہے اب مفتی صاحب مان دکھا کے ٹھیک ہے ان کو بلاتے ہیں اور ان کی آپس میں بات چیت کرواتے ہیں یہ جو میں لے کے بادا وہاں سے اور پھر آ گیا وہاں سے ودیر ابولا سے پھر اولا باد شریف شریف جو سوالات لکھے بول رہے سے پوچھے جو آپ کے عقائد کیا ہے چھبیس سوالات جن کے جواب میں الب و حد لکھی گئی اس کا دوسرا نام ہے تصدیقات نے اتدیقات تنویسات اور تمام علماء دیوبند کے دستخط ہوئے اس کے بعد پھر علماء ہر بیر شریف عہد دے علماء حلف دے علماء مصر دے سب نے اس پر تصدیقات لکھی کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے یہ عقائد ہیں وہ صحیح رقیدہ اہل سکت وال جماعت ہے پہلے جو فتوا ہو جیسے یہاں سے گیا ہے وہ غلط ہے چنانچہ تیرہ سو پچیس میں یہ کتاب چھپ گئی ہر محدت حضرت اب رزاختہ گوشت بیٹھا رہا جا کے دو چار سال جب گزر گئے تو اس لیے آپ اپنے چھاپ دی البوت المسد مسلم اور اس کا ڈر رکھا گساگول ہر تو تو خصا وہ پھر جو کچھ تھا وہ چھاپ دیا ہم ایک بات یاد رکھے بریلویوں کو شوق ہوتا ہے عبارات پر مناظرہ کرنے کا وہ کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اعتراض کریں گے آپ جواب دیں گے تو سنی والے آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں گراضرے میں ایک وہ جو ان کے حبی ہے وہ کہیں گے انہوں نے صحیح کہا ہے یہ جو آپ کے حبی ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آ کر ہماری والا بات ہی ایسی بات کیوں دیکھتی کہ ہمیں سو سال سے جواب دینے پڑ رہے ہیں یہ ایک زیر بن جاتا ہے نا لوگوں کا کیوں ضرورت سے لکھنے کی ایسی بات حالانکہ اس میں اعتراض تو ہے نہیں وہ تو جیسے میں نے اسے سنایا تھا نا کہ دستورات کے لیے پردے کا خاص انتظام ہوگا سنا تھا نا نہیں سنا تھا یہ انہوں نے ہماری کتابوں کے ساتھ وہی اثر کیا ہے نا کہ لکھنؤ میں گشارہ رکھا گیا بڑے بڑے شعرا بلائے گئے اب ہر شہر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے ایک نظر پڑی دانت پڑی روٹی کھائی اور کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے پیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا وہ سارے کٹے ہوئے رات خور اور انہوں نے کہا کہ اگر بڑے بڑے شاعر ہونے لگے تو لوگ ان کو بلائیں گے جیسے بھی ابھی کون پوچھے گا تو ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے کچھ ہمت کرو تو ایک دن مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا اعلی حضرت مان لیں میں جس بات پر شور بچا دوں آپ شور بچا دیں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے اب وہ بیٹھ گئے آر حضرت اسٹیج کے قریب بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی ادھر کو ادھر ادھر نظمیں تھی شہید نے حسین کے بارے میں اشارہ تھا حضرت حسین کی شرط پر نظمیں لکھ دی تھی ایک دفعہ ہمارے اس سایوار میں مشارہ ہوا سیدنا حسین ہمارے اس میں بڑی بڑی نظمیں لکھی گئی لیکن ایک عورت تھی وہ انسپیکٹر تھی مدرسوں کی تو اس کا یہ شیر جو تھا وہ سب سے اچھا سمجھا گیا کیونکہ سلاب بہت تھا ملک میں سلاب آیا ہوا تھا تو اس کی ایک بدل جو ہے اس کا بتلا مطلب پہلا شیر یہی تھا کیا تھا پہلے اس کا ڈرم آتا تھا بہت تو یاد نہیں کوئی چلو فاخرا رکھ لیتے ہیں فاخرا کون پیاسا اٹھ گیا ہے آج دریا سے فاخرا کون پیاسا اٹھ گیا ہے آج دریا سے کہ جس کی تشریقی کی ڈھونڈتے سیلاب پھرتے ہیں باقی وہ حالات ہی ایسے تھے اور یہ شیر بالکل حالات کے مطابق تھا اس کا مجھے بھول گیا کیا تھا بہرحال اسی طرح وہ جو شاید نے درمی شروع کی اس نے پہلا بدلا پڑا شیر کا کانے دبی کا گوہر یکتا حسین ہے اب کان سے سونا نکلتا ہے چاندی موتی بھی نکلتے ہیں تو یعنی حضور پاک کی کان کا سچا موتی حضرت حسین ہے کانے دبی کا گوہر یکتا حسین ہے اعلی حضرت کھڑے ہو گئے کافر بات ہمارے نبی پاک کو کانا کہتا ہے وہ ہاں، تو کان سے تو دوسرا مراد تھی نا بس وہ شور بچا سارے کھڑے ہو گئے کافر کافر کافر اللہ کے نبی پاک کو کانا کا بھائی ہے وہ بیچارہ کام نہیں لگا بھی یہ عجیب بات ہے کوئی دیہات تو ہے نہیں کہ کان کے مارے لوگ نہ جانتے ہیں تو چونکہ موتی سمندر سے بھی نکلتے سپوں سے اس بیچارے نے جلدی جلدی اپنا شیر بدل لیا بہرے دبی کا گوہر یکتا حسین ہے اس لیے لہارا حضرت اسٹیج پر پہنچ چکے تھے جوتے باندھنے شروع کر دیے ڈبل کافر ہے پہلے نبی پاک کو کانا کہا پھر بہرا بھی کہا ہے اس بیچارے کے فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ میرے شیر کی یہ بربت ہو گئی ہے اور اس سے یہ مطلب نکالا جائے گا تو بریلوی ہماری کتابوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں ہمارے اولا گا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو ہماری بارش سے مطلب کیا نکالنا صاحب نے اسی طرح میں مثال دیا ہوں جب پاکستان بنا تو یہ ہمارا جی جامع خان ملاس ملتان ہے یہ اصل میں جلندر میں تھا پیچھے یہاں آ گیا تو پہلا سالانہ جلسہ تھا اب جلسے میں اشتہار چھپا پھر روزانہ تین دن کا چونکہ جلسہ تھا تو تانگے پر بھی اعلان کہ آج فلاں والی صاحب کا بیان ہو گیا آج فلاں والی صاحب کا اب آگے آگے دیو جی کو تانگا اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ فلاں صاحب کا بیان ہوگا فلاں صاحب کا بیان ہوگا اس چوک سے تانگا چل دیا اگلے چوک چلا گیا پچھلے چوک میں بریلویوں کا تانگا آ جاتا وہ پیچھے پیچھے یہ دیوبریوں وہابیوں کا جلسہ ہو رہا ہے یہ دیکھا نہیں اشتہار میں کیا لکھا ہے اشتہار میں نیچے لکھا تھا دستورات کے لیے پردے کا خاص انتظام ہوگا تو دیکھو کیا لکھا ہے بس تو رات کے لیے پردے کا خاص انتظام ہوگا دوستوں رات کے لیے پردے کا یہ ہے دروپی اور چند بیر ہوگا کو یہ راتوں کے پردے کا انتظام کرتے کرتے ہیں اور وہی گشتوں کے لیے اب دیکھو جب یہ اشتہار لکھا تھا تو کسی کو پتا تھا کہ ہمارے اشتہار کا پکڑ گئے یہ نکالنا ہے ویسے تو یا ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں محمد امن سے اختر رحمۃ اللہ لائے جن کا بنازہ ہندو سے تھا ایک ہندو کھڑا ہوا اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں قرآن آسمانی کتاب ہے خدا کی کتاب ہے شرم کرو چوتھے پارے کا پہلا لفظ پڑھو کیا ہے کہتے ہیں حال اللہ کی کتاب ہے ان کو شرم نہیں آتی چوتھے پارے کا پہلا لفظ پڑھو کیا ہے اب جناب وہ بڑا شور ہندو نے بجایا دکھا کہ یہ وہ آپ کا اردو والا نہیں عربی کا ہے عربی کا ہو پھر کیا ہر زبان میں لفظ گرمانا ایک ہی ہوتا ہے بارہ بھی پھر وید کا شعر پڑا وید میں جو ان کی کتابیں ہاں بھی ہے اس کا اشلوک کہتے ہیں وہ ہم تو ایپ کہتے ہیں وہ اشلوک کہتے ہیں کہ والی اپنے بال سے پتا بول نہ دے والی اپنے بال سے پتا بول نہ دے ایک پتا بھی دیکھو تو بالی لڑتا ہے اس سے بالی اپنے بال سے پتا بول نہ دے پنڈت اپنی دھی سے چون مانگ کے لے پنڈت اپنی دھی سے چون مانگ کے لے اب پنڈت کا ہیں سچے ہوئی عالم کو دھی کا تے اکل دھیان شوت کا تے چھوٹے پودے کو کہ پنڈت اپنی عقل سے اکل والا اپنی عقل سے اس سے پورا پودا مانگ کے لے جاتا ہے وہ لے جاؤ پودا لے جاؤ تو اب بہر میں یہ شیر پڑا کہ یہ جو لفظ چوت ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ اس زبان میں نہیں جو آپ بول رہے ہیں یہ دوسری زبان میں ہے میں اسی طرح وہ جو ہے نا وہ بھی دوسری زبان ہے وہ آپ کی زبان ہے ایسی شرارتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں اب پنڈت مند وغ کو کہتے ہیں دھی دھیان عقل سمجھ اس کو کہتے ہیں اور چوت کہتے ہیں سچ سک میں چھوٹے پودے کو کہ پنڈت اپنی دھی سے چوت مانگ کے لے اب پنجابی میں اس کا مانا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اس طرح تو بہرحال اس بارہ میں عام درجہ خوانے پر وہ جو کتاب وہ لکھوا کے لایا وہاں سے ایک دفعہ بورے بارہ میں گراجرا تھا بریلو سے میں بھی پہنچا ہوا تھا اور مولانا ہاتھ دہا دیا ہوئے تھے تو بریلو نے کچھ لکھ کر بھیجا کچھ شرطیں وغیرہ مولانا مجھے فرمانے لگے کہ حوالے مجھے کافی یاد ہے تقریر میں خوب کر سکتا ہوں لیکن یہ لکھنے پر بھی کام ہو جاتی آتا اس کا جواب لکھو کیسا جواب لکھ رہے ہیں اس کا جواب ان کا کیسا کہ کیسے کیا کیا مطلب تو ان کا دو طرح کا جواب ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ صرف اسی جواب کو پڑھ کر بھاگ جائے بنادرا کر ہی نہ اور ایک یہ کہ بنادرا کر کے بھاگے ایسا نہیں ہوتا ہے ان کا بالکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے دونوں لکھ کے دکھائے <laughs> پھر دو دونوں لکھ کے دیے بڑے ہنسے کہتے کہ یہ فرد آپ کو آتا ہے مجھے یہ فرد دیا تھا کہتے ہیں بریلو کے بارے میں ایک پکی بات یاد رکھے جو ہم رضانے ترتیب رکھی اور سامنے ہر بیل میں یہ بات ہوگی ہمارے خلاف اس ترتیب پر بریلوی کبھی نہیں کرے گا بھاگ جاتے ہیں بس یہ لکھ کر دے دے کہ بریلوی شامل بین کی ترتیب سے اعتراضات ہم کریں گے ہر بین شریف کے علاوہ کسی اور شہر کی ترتیب قابل قبول نہیں ہوگی اور اعلی حضرت کے خلاف کسی ادر حضرت کی ترتیب قابل قبول ہے بس یہ لفظ آپ لکھ دیں بیرون بناظر بڑھ سکتا ہے ہزار کا پیالہ پی کے لیکن اس پر بنازر نہیں کرتا پہلے جب یہ لکھ کر دی مارنے کو میں تم نے ایک دوسری تحریر لکھی چل لیکن یہی آج استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہی ہوا تحریر گئی ہے وہ بات ہے تحریر ہی ہو تو اس تحریر پر یہ اس جو انہوں نے ترتیب رکھی ہے نا کبھی بریلی بھی مرادہ نہیں کرتا بالکل یہاں جب میں پیر میں تھا تو یہاں بھی ایک جگہ شور بچا تھا وہ ساتھی میرے پاس آئے میں نے یہی لکھ کے دے دیا تو پیسے کرا لو ان کے اس پر اس ترتیب پر مناظرہ کریں ہماری طرف سے ترتیب یہ ہوگی ہماری طرف سے جو ہم یہ باتیں پیش کریں گے ہم رضا گستا کے خدا تھا گستا کے رسول تھا گستا کے صحابہ تھا گستا کے اہل بیت تھا گستا کے اللہ تھا ہمارے سے یہ پانچ باتیں ہوں گی ترتیب کے ساتھ اور ان کی طرف سے ترتیب وہ ہوگی جو اعلی حضرت نے رکھی ہے اب اس پر ایک ایک بات پر مناظرہ ہوگا ہوگی اگر پہلے انہوں نے اعتراض کر دو تو ایک اعتراض وہ سامنے میں پہلا کریں گے تو بات ہوگی پھر خود اعتراض کریں گے پھر دوسرا وہ کریں گے پھر تیسرا اگر پہلی ہماری باری آئی تو ہم پہلا اعتراض کریں گے ان پر اور پھر وہ دوسرا جواب دیں گے اس پر یہ بالکل نہیں آتے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے میرے ساتھ ملازمہ یہ کہ کیا بات دوبارے دونوں اس کے بعد توبہ کرتے ہیں کہ امیر کے ساتھ ہی پر مناظرہ بالکل نہیں کرنا حالانکہ اس کا بڑا شوق ہوتا ہے اس کو مناظرہ کرنے کا وہ مناظرہ تھا دھیر کے بھی یہ گجرات کے پاس ساتھ ہوئے بائی پاس کے حضرت شاہ ندیش مولانا سرفراز کو برکات نام دے پوچھا کہ مناظر کون رکھ رہے ہیں ہم نے کہا جی ابھی ایک لفظ بھی تم نے لے کر ان کے پاس چلے جاؤ بزور بھی اس سے نکال کے لاؤ شرائط بھی اس سے لکھوا کے لاؤ اب بہت فضو بھی لکھ دیا شرائط بھی لکھ دی چلے گئے اب جب ہم وہاں پہنچے ایشا کے بعد برادرا ہو رہا تھا طے تھا کہ پانچ پانچ آدمی بیٹھے گے پانچ ان کے پانچ ان کے دس آدمی بیٹھے گے وہ جناب سات سو طلبا باپ بدارس کے آئے ہوئے ساتھ بڑے بڑے وہ آدمی سارے گورکھ سے کٹے گئے اور پورے پنجاب سے میں نے ابھی شاہ کی نماز پڑھ لی تھی میں وضو کر رہا ہوں تو ان کی طرف جو بانی تھا مناظرے کا وہ قصور کے مدرسے کا شاہ الحدیث تھا مطلب بھی تھا غلام محمد اس کا نام تھا وہ آیا اور آ کر بریویوں کو آٹھ دس اچھی لچھے دار مکمی باہ گاڑیوں دی کہ دیکھو یہ ہمیشہ سے شرارتی کرتے ہیں پانچ پانچ آدمی لکھے تھے ابھی اتنے آ گئے کہاں بیٹھیں گے لکھا کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں یہ پہنچ کے گاؤں میں ان کو یہاں لے آؤ وہ جہاں چاہے بیٹھے ہوئے سے کیا دس اب اسے سمجھا کہ اس کے بیٹھے بات بھی ہوگی وہ ہمارے دو تین ساتھی کو ساتھ لے گیا جا کے میری لکھی موضوع بھی شرط بھی ساری پھاڑ دی انہوں نے اور بیا موضوع لکھا کیونکہ دیو مت نے ہم نے جہاں پر فتح کو فتح ہی دیا اس لیے انہیں گائے بریلی پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا بریلوی نے چونکہ نے اپنے فتح کھوڑ دیا ہے اس لیے بریلوی ہیرو کے ہی کو اعتراض کرنے کا حق ہوگا اب دیکھو عقل مند ہمارے ساتھی اتنے ہوتے ہیں اب وہ مجھے دکھانے کے لیے دشے کرنے کے لیے آئے تو سات پانچ مولوی ان کے بھی آ گئے میرے پڑا کہا یہ غلط ہے اس پر میں برادر نہیں کروں گا ان کے دو ان کے چلے گیا اعلان شروع ہو گیا ابھی نے برادر پہ سے انکار کر دیا دیو بندیوں کا فرار دیو بندیوں کا فرار دیو بندیوں کا فرار مجبور ہو گئے وہی ان کی مسجد میں جانا پڑا سارے سات آٹھ سو وہ بیٹھے اور ہم ہمارے پانچ آدمی تین تھے پہلے انہوں نے منافع والی یادیں پڑھی ان کے مناظر دے پھر سلاد و سلام پڑا اس کے بعد اطلاعات شروع ہوئے وہ ترتیب بھی اسے بدل دی نا ترتیب اس نے وہی رکھی جو جال ہاتھ میں لکھی نے ہم یاد نہیں خیر بڑے جوابات تھے جب شروع کیے الزامی جوابات تھے کہ جی ہماری کتابوں کو آپ نہیں پیش کر سکتے لکھا ہوا ہے میں نے سب میں نے اعتراض نہیں کیا میں نے الزامی طور پر جواب دیا ہے لیکن تیسری دلیل میں بس وہ ہو گیا اب وہ ان کے کہے کہ کوئی جان چڑھا اس سے یہ ہے کون آخر وہ جو غلام احمد جو دیوپتی بانی تھا اس کا نام بھی غلام احمد تھا اس کا نام تھا وہ دکاندار تھا اور یہ تھا مدرسے کا بہت اب یہ کھڑا ہوا کہ بھائی دیکھو یہ تحریر پر بھی ایک دفعہ پھر سنا لوں تحریر سنائی اس نے اب کہتا کیا ہے کہ یہ دیکھو میرے تشکر تھے محبت کے میں غلام محمد دیوبندی تھا میں بڑا خرچ کر کے ماشٹر ویر کو لایا محاشر ویر کو کوئی جواب نہیں ہوا آیا اس لیے میں شدی بریلوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں ہلکو پرے کا کو جا کر میر تھا تو وہ بھی ہوا اس کے بعد شراب سلام شروع ہو گیا شور بچ گیا اب ہم تین آدمی کرتے کیا وہ دبردار جو تھا گاؤں کا اور ایک دو پروفیسر تھے وہ آئے جنگی کہ بولے صاحب اگر صرف میرے گاؤں کے آدمی ہوتے تو مناظرہ بند نہ کراتا اب یہ باہر سے آئے یہاں کوئی قتل ہو جائے مسئلہ بچ جائے گا تو جان بچاری فرض ہے آپ چلے تو ملے گا ہم آگے وہ ساری رات مگر لگے ہوئے سراد اس ماہ اپنی فتح کا جیسے دراتے رہے دو ماہ کے بعد میں جیل کے سارے جلسے پر گیا تو بتیس آدمی امردار لے کر آیا جب تک یہ سن لے کہ اس رات میں وہ شور بچاتے رہے اگلی رات پھر میں نے اعلان کیا کہ دیکھو بھائی یہ دیر کی بات ہے کھیل تماشا تو ہے نہیں جتنا مناظرہ ہوا ہے یہ کیسٹ اور لکھے ابھی نے کیا سوالات کیے اس نے کیا جواب دیے صحیح دسل نے کون سے سوالات کیے نے کیا جواب دیے اور کتنے جواب وہ نہیں دے سکا کتنے وہ انسان لکھو کہتے پھر ہم نے چار آدمی بٹھا دیے سی سن کر لکھا سب کچھ اور ہم بتیس برد بھی ہو گئے اس دن سے اب وہاں اس کا اثر یہ لیکن اشتہار پہ بڑے نکلتا ہے ہمیشہ جہاں کہ وہ سارے کہتے ہیں ویر ہار گیا ہار گیا کوئی یہ نہیں کہتا ویر جیت گیا لیکن اس مناظرے کا اثر چھ سال تک اور کیا تھا چھ سال کے بعد تو شریف کے رشمیر خان میں مناظرہ تھا یہ وارات پر تھا جب وہ وہاں پہنچے تو سعید اثر اشرف سیالوی نے رکھا دیا کہ ہم یہ وار پر مناظرہ بھی کریں گے کیوں نہیں کریں گے نہیں یہ ماسٹر ابھی پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے دیوبندیوں کا اور یہ گورنر تک وادی مفتی مورتی وادی صاحب کا فتوا ہے مفتی جبیلا بھی صاحب تھرڈی اچھی بھاری ان کے دو فتوے بھیجے آتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آم درجہ کافر نہیں تھا یہ کہتا ہے وہ کافر تھا اب بادشاہ کی بات مری جائے یا دیوبند کے گفتوں کی مری جائے خیر پتنی اپنے ان سے بھاگے اور دکھا دیے کیا لکھا تھا انہوں نے سنایا ہو گئی میں نے کہا کہ مفتی کا فتوا تو سوال پر ہوتا ہے جواب جو ہوتا ہے سوال میں لکھتا ہوں آپ مولانا تفریح موری کے پاس لے جائیں مفتی بدھ جی کے سے لے جائیں میرے سوال لکھے پر مجھے لکھ دے کہ ہم رضا مسلمان ہے تو ٹھیک ہے میں اپنی شکست لکھوں گا لکھا بولا میں دیوگر فتوا کفر دینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہتے ہیں جس طرح کسی کے قتل کرنے کا ثبوت چاہیے اس سے زیادہ فتح کفر کا ثبوت چاہیے اگرچہ آمدر جہاں نے بہت کچھ کہا دیوبند کو لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی صورت ہو سکتی اس پر فتح کو نہ دیا جائے اس میں یہی طے ہوا کہ دو ہی صورتیں ہیں یہ جو الزامات اور دیوبند کو ہم کہتا ہے شاہ شہید پر اور پھر اس کو کافی بھی نہیں کہتا اگر اس کو جھوٹا مان لیا جائے بہت بہتاندراز مان لیا جائے قذاب مان لیا جائے تو پھر یہ فتح کفر سے بن سکتا ہے اس لیے اس کو قذاب مان لو بیجال مان لو کافر میں کہوں تو میں نے کہا ہم درجا کو ان سارے الزامات میں قذاب بجال مان لیں آپ بھی میں بھی کہتے ہوں کافر نہیں ہے قذاب بجال ہے لیکن ان الزامات میں سچا ماننے کے بعد دنیا میں کسی معنی کو فیری جرم سے اس لوگوں سے بڑھتا ہے سوال میں لکھتا ہوں آپ بولا تھا پروشکری کے پاس وہ کس طرح سے کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے بہرحال اس کے بعد میں نے انداز محفوظ اٹھائی سید شہید گلزا سانپوری نے ہم سالا کہ میں نے کہا یہ اسکول کے استاد نہیں ہے یہ دار دیوبند کے نازمی تعلیمات اور مناظر ہیں انہوں نے لکھا ہے تو بخوش میں کہ خان صاحب بریلوی اپنی کتابوں کی روشنی میں اور اسی فتوے کی روشنی میں جو حسام بین جو وہ شریف سے لائے تھے ایسے کافر برتن ہیں کہ آئندہ ان کی نسل میں جو ستر ستر کچے انڈے پیدا ہوں گے وہ بھی کافر برتن ہی پیدا ہوں گے لب یعنی دو اللہ فاجر کفارا جو کا یہ کی تعریف آتا ہے دیوبان کے پہلے اسکول کا بھاشن بھائی ہے پھر انہوں نے بس ہم نہیں کرتے بلا رہا ہم اس پر برادہ نہیں کرتے اس نہیں کرتے تو بہرحال میرا ایک زمانے میں ہیڈ ماسٹر بریلوی بھی تھا اس کو یہ روز تنگ کرتے مجھے آخر یہ کیا اختلاف ہے آپ میرے الزامات ہیں جھوٹے اور کچھ بھی نہیں ان کی حقیقت کیا ہے میں وہ صابن ہر بھی لے آیا تحزیر الڈراس بھی لے آتی پہلا اعتراض تو تحزی الراس پر ہے نا وہ نہ پر بھی کہا یہ دیکھو یہ ہے روم ہر میں اس میں جو عبادت اس نے اردو میں پیش کیا ہے جو عربی ترجمہ کیا ہے یہ دونوں سمے پوشن کرا دیں اور جو اس نے عبادت یہاں پیش کی ہے وہ سفا مجھے ان سے کہو کہ تحضیل راس لے جاؤ وہ پوشن کرا دیں کیونکہ وہ عبارت تیس جگہ سے کاٹ کر پیش کیے تھے پانچ لفظ جو ہے وہ سفا پندرہ کے ہیں اور چھ لفظ جو ہے سفا اکتیس کے ہیں اور پانچ لفظ جو ہے وہ سفا تیر کے ہیں گرتا اس طرح سے کاٹ کاٹ کے آدھا فکرا یہاں سے آتا یہاں سے اگر اللہ کی کتاب پر بھی کوئی ظلم کرے تو گھڑے بدل جاتے ہیں پھر میں نے باقاعدہ قرآن اس کے سامنے رکھا اور بیرت خیال میں کہ یہ آیت ہے جد اللہ جید آبرو آگ نے سوالے ہاتھ یہ مجھے ہاتھ دکھا کے لکھ دی آگے بڑے دوسرے کا دکھا دی سید قلور جہد و ہے جہاں تو وہ دا میرے کہا پور یہ پوچھ رہا کہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے وہ کہیں گے کہ دہی کہ کون سا لفظ نشان کا قرآن میں دہی ایک لفظ قرآن میں ہے نا اس کا ایک ایک لفظ قرآن میں ہے لیکن یہ قرآن کی آیت نہیں اس میں جو بسرا ہے وہ قتل قرآن کا بسرا نہیں قرآن کے خلاف ہے یہ ان کو دکھا کے سمجھا کے کہ اگر عبارت کاٹ کر پیش کی جائے تو خدا کے قرآن سے بھی غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے اس لیے آپ یہ تحجر داس لیں اور وہ سفا پوشن کرا دیں جس پر بین ہی اسی طرح عبارت ہو جس طریقے سے اعلی حضرت نے اور مدیدہ کے رما کے سامنے پیش کی ہے اگر وہ دکھا دے تو میں بھی درج کر دوں گا کہ یہ لوگ کافر ہے جو ان کو کافر ہوتا ہے وہ کافر وہ لے گیا ان کو پہلے بری آیت سمجھائی کہ جی یہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہاں، جی غور سے پڑھ لے ہاں ہاں یہ تو دو جگہ سے جڑی ہوئی ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ بھائی کیوں جی کون سا لفظ نشان لگائیں قرآن بھی دئیے ہے یہ الفاظ سارے قرآن میں ہے لیکن یہ قرآن کی یاد نہیں کہی جائے گی کیونکہ دو جگہ سے جوڑی گئی ہے کہ یہ جو عبارت تین جگہ سے جوڑی گئی ہے یہ واقعہ تین جگہ سے جوڑی ہے یہ ایک جگہ ہے عبارت اس کتاب میں تحریر الناس میں اگر ہے تو کوشچن کرا دے مجھے سوال میرے کتنا ارتھ ہے گرداز ہے اسی پر تو یہ بحث نہیں کرتے اس تقریب پر بالکل لڑتے ہیں لڑتے ہیں کتابیں رکھ جاؤ ہم تلاش کریں گے سفا یاد نہیں ہے ایڈیشن اور رکھ گیا اگلے دن گیا وہ ابھی ہمیں وہ تلاش نہیں ملا چوتھے دن سے لڑ پڑے کہ یہ کتاب جو ہے تحزیر الراس یہ انہوں نے بدل دی ہے پہلا جو ایڈیشن تھا اس میں وہی بات جو حضرت نے لکھی ہے تاکہ وہ پہلا ایڈیشن آپ کے پاس ہے کہیں تاکہ ہم پتہ کریں مجھے آ کے بتایا میں نے پندرہ کتابیں بھیجی کہ میں نے کہا جس دن سے یہ کتاب تھی اسی دن سے علماء بات شور بچا رہے کہ یہ بات نہیں ہے کاٹ کر لکھی گئی ہے تو کس زمانے میں تبدیل ہوئی یہ بات اب وہ خاموش اڈواس کو یہ کہنے لگا جی بالکل جھوٹے ہیں وہ اور یہ غلط بات ہے یہ پہلے سمجھا گیا پہلی بار کا اب میں نے الٹا پو کیا دیکھا میرے کا دوسرا پار بھی دیکھو اس کا یہ عبارت جو مولانا کی انہوں نے پیش کی تھی اس پر انہوں نے جواب کیا لکھا ہے کہ اس میں ختم روت کا انکار ہے اور ختم روت کا برکر کافر ہے ختم روت کے برکر کو کافر نہ کہنے والا یا شک کرنے والا یا توقف کرنے والا وہ بھی کافر ہے مجھ کا یہ فتوا ہے جو وہ روح ہرمد شریف نے دیا ہے میں نے دار سے دکھایا کہ حضرت نے دکھا ہے کہ خطب نبوت کا برکر ایسا ہی کافر ہے جیسا رکاط رکا دماغ کا برکر کافر ہے میرے کا یہ فتوا حضرت تو نہیں لگا کیونکہ وہ خود بھی ختم نبوت کے قائل ہے اور ختم نبوت کے برکر کو کافر بھی کہتے ہیں اب دیکھو حضرت کی کرامت کتنی زبردست نکلی تو یہ فتوا ہم رضا پر لگ گیا پھر اس کا رسالہ اٹھایا الکوکبت الشہابیہ الکوکبت الشہابیہ چھوٹا سا رسالہ ہے کفریات ابل وہابیہ اس میں وہ لکھتا ہے اس میں الدیل ہوئی خدم وت کا برکر ہے اس میں ختم الموت کا برکر ہے روبل سارا پڑھ کے سنایا میرے کا بولنا فرماتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور رضا کہتا ہے کہ یہ مولانا گگوئی کا عقیدہ ہے پھر میرے کو آنے پاک کھولا میرے کا دیکھو یہ ہے لقد کفر کافر کا اد اللہ ول بسی ہو یہ پوری یاد میرے اوپر لکھی نیچے لکھا اد اللہ ول بسی ہو لقد کفل اجر ہے کاٹ دیا تھا تو ریتا اگر ان سے پوچھ لو کہ یہ آیت قرآن کی ہے یا یہ قرآن کی ہے لفظ تو قرآن میں موجود ہے نا اتنی آیت سے جو عقیدہ نکلتا ہے کیا واقعی قرآن یہی بنانا چاہتے ہیں اس کو کفر کہہ رہا ہے ریتا اسی طرح اب لے جاؤ فتح بار ان سے کہو کہ وہ سامن ہر بینڈ جس پتنی کا حوالہ دیا ہے اس کا فوٹو اسٹیٹ کر دے دوسرے سمے پر تاکہ پڑھ لیں اور اگر اس طرح دھوکہ دینا ہے تو پھر تو قرآن پاک سے بھی خفیہ کی طریقے کا جا سکتے ہیں لکل کفر لذیذ کالو لوں اللہ سالس سلاسا اب کوئی لکھے اد اللہ سالس سلاسا اس میں شک ہے ہی نہیں کہ خدا تیر میں ایک ہے تو قرآن سے ثابت ہوگی نا خدا تیر ہے ہوگا یہ نہیں کیوں نہیں اس کا مطلب کیا ہے اللہ سارے سرا کو اب لکھا دکھافلہ جی نے کالو چھوڑ دے ٹھیک جی، ہے آدمی میرے ساتھ لکھ دی کتاب بھی دے دی اصل بھی سمار بہن بھی بار شیریا بھی میرے کہا لے جاؤ نہیں غلام علی کے پاس سے پوچھو کہ یہ جو بات ہے اسامل ہر بہن میں یہ فتابار شیدیا کس طرح کوشن کرا دیں اب وہ کیا کرائیں تو یہ اتنی واضح ان کے جھوٹ ہے کہ جس کی وہ کوئی تعویل نہیں کر سکتے اس لیے اس ترتیب سے آج کل بڑے بھاگتے ہیں بڑے ڈرتے ہیں گناظر ہو ان کا ہو ویسی نہ کوئی ہو اس کو پتا ہے کہ اس ترتیب پر میں چل نہیں سکتا اور وہ ایسا جھوٹا ہوگا کہ ہر آدمی کہے گا کہ مرزا کادے میں جھوٹ بولتا تھا یہ بکے بولتا ہے مرزا اب اس پر بھی ہر نے کہا کہ وہ جھوٹ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا اور مکے جا کے بولا پھر میں لکھا اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لو اب انہوں نے لکھا تھا کہ محنت گگوئی کا عقیدہ ہے کہ خدا بن فیل جھوٹ بولتا ہے بولا میں ہر کا فتویٰ کیا تھا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے اب یہ لکھتا ہے القوق میں کہ اس میں کا عقیدہ ہے کہ خدا کی بیوی ہے بچے ہے خدا ڈالتا ہے تھرکتا ہے اور پیٹ بھر کر جھوٹ بولتا ہے پیٹ بھر کر اس طرح آگے اور بھی کافی خرافات ہے پھر کہا اب یہ جس پر اس نے فتوا کفر لیا وہی بات تو سے بڑھ کر یہ ہے نا اب وہ یہ ہے کہ جو اس عبارت مان والے کو کافر نہ کرے وہ خود کافر ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں اس میں کو کافر نہیں کہتا کیونکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی عبارت کے سو پہلو نکل سکتے ہو وہ سو پہلو ان میں سے ننانوے کفر کے ہو یہ کہتا ہے کہ سو پہلو ہو عبارت کے ننانوے کفر کے ہو ایک اسلام کا ہو اگرچہ کمزور ہو تو فتوا کفر پر دہی دیا جائے گا اسلام پر دیا جائے گا اب میں نے کہا اس فکرے میں کہ خدا پیٹ بھر کے جھوٹ بولتا ہے کہ سونا نہیں کروڑ میں اعتماد نکالو اسلام کا وہ تو بھر گیا ہے نا تم سونا نہیں کروڑ میں اعتماد نکالو جو اسلام کا ہو کون سا احترام اس میں اسلام کا اعتماد اس میں اسلام کا ہے بیچارے میرے کا ان سے لکھوا کے لانا ہے کہ اس فکرے میں کون سا اعتماد اسلام کا ہے کروڑوں ہی صحیح اور اگر نہیں ہے تو پھر عام درجہ پر وہ اپنا لایا وہ فتوا دیکھو کیسے اچھی طرح پیٹ آ رہا ہے اور میں نے اسے کہا ہیڈ ماسٹر کو کہ عام درجہ قیامت تک چیختا رہے گا کفر کے نیچے دبا ہوگا لیکن کوئی بریل بھی اس کو نکالے گا نہیں ہم تو آدمی اعتراض کرتے ہیں سو دفعہ جواب دے چکے ان کے <laughs> ہم نے اپنی صفائی پوری طرح سے دھیان کر دی ہے لیکن بریلویوں کو ہمت نہیں ہے یہ کرامت ہے لیکن کو ہی نے ہم چند کہ وہ اس کو اب اس کفر سے نکالے خیر وہ چلا گیا اسے پھر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ابھی ہے دیوبند کی علماء نے فتح کفر نہیں دیا میں نے کہا علماء دیوبند نے جو فتوا کفر دے دیا وہ اسی لیے کہ انہوں نے اس کو جھوٹا بتا کے یہ جھوٹ بولتا ہے شاہ صاحب کا گیدہ یہ نہیں ہے <laughs> ان کو بھی کہو کہ لکھ دے یہ کذاب ہے دجال ہے بہت انتراش ہے اور اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ دنیا میں نہ پہلے ہوا نہ قیامت تک ہوگا کہ جو ہر شریف میں جا کے جھوٹ بولتا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی کہیں گے یہ کافر نہیں ہے جھوٹا ہے دجال ہے ایسا ہے لیکن ان الزامات بھی اس کو سچا گنتنے کے بعد کوئی مفتی اس کو مسلمان صاحب نہیں کر سکتا اب دیکھیے یہ پہلی دو ہی بارتوں کے بیردور دونوں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں اسی طرح یہ جو چاروں باتیں ہیں ان پر ہم پیش کرتے ہیں اب اپن اپنی طرف سے جب انہیں پیش کرتے ہیں کہ یہ گستاخ خدا تھا تو وہی فتح رضویہ جو ہے اور شہابیہ بس کافی ہے اس کا ایک صفحہ ہے اس پر ترپن عقیدے خدا کے بارے میں معاذ اللہ لکھے ہیں اس میں کہتا ہے خدا تعالیٰ معاذ اللہ لونے باز بھی ہے لونے بازی کرواتا بھی ہے اس کے ساتھ مردوں والی نشانی بھی ہے عورتوں والی بھی وہ مردوں والا کام بھی کرتا ہے عورتوں والا کام بھی کرواتا ہے یہ سارے فکرے ہیں ترپن کے قریب ہم یہی پوچھتے ہیں کہ اس ایک فکرے میں ایک ایک میں ہمیں اسلام کا نکال نکالتا ہے اس میں اسلام کا اعتماد کون سا آپ نے کو نظر آیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ شاہ شہید کو مسلمان کہتا ہے یا یہی مان لیجیے کہ جھوٹ ہے دجال ہے یہ جھوٹ بولتا ہے پھر اس کو کفر سے بچایا جا سکتا ہے اس طرح وہ گستاخ رسول تھا اس بارے میں بھی ہم یہی انداز پیش کرتے ہیں القا وہ جو شہابیہ بھی لکھتا ہے وہ جو پیش کرتے ہیں نا کہ گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے حالانکہ یہ الفاظ بہت بالکل نہیں ہے وہ تو سب عبت کا مسئلہ ہے وہ لکھتا ہے دیکھو کتنی ناپاک اور سری گالیاں ہمارے نبی پاک کو دی گئی ہیں ایسی سری گالیاں ہیں جن میں کوئی تعمیر ممکن نہیں ایسی سری اور صاف گاڑیاں آج تک کسی عیسائی یہودی ہندو کافر نے بھی ہمارے نبی پاک کو نہیں دی اب یہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب اللہ کے نبی پاک کو صاف اور سری گاڑیاں بکتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے میں ان کو کافر نہیں کہتا اب گاڑیاں بھی سری ہے ان میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی کوئی اعتماد بھی نہیں نکلتا کیا تب دیکھو تو اللہ تعالیٰ دے وہ یوکر بور البیوتا بھی یہ بھی بڑا حساب ہے اس سے ایسی عبارتیں لکھوا لی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کفر کے پتنے کے نیچے خود ہی آ جاتا ہے اور کسی بریلوی میں جرت نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے نکالے گا اب اس قسم کی آرتا دس بات بھی بہت ملتی ہے جس میں نبی پاک کی گالیوں کا ذکر ہے اور صاف سری گالیوں کا اس کے بعد بھی کہتا ہے میں اس میں اس دیر کو کافر نہیں کہتا حالانکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضرت پاک کا ایک بار مبارک یقینی طور پر ثابت ہو اس کی بھی کو فرق حضرت پاک کے جوتے مبارک کو تصویر سے جتری کیا دینا ہمارے یہاں کو فرق وقت لکھا ہے اور اس کے ہاں ایسی صاف سری گالیاں دینا جو کوئی پنڈت کوئی عیسائی کوئی یہودی بھی آج تک نہ دے سکا ہو ایسی گالیاں بھی بکتا رہے تو پھر بھی کافر نہیں ہوتا تو توحید رسول کا مرتب مطلب یہ ہے یا ہے فیصلہ بعد میں ایک دفعہ انہوں نے عجیب قصہ شروع کیا کالج کے کچھ لڑکے ہوتے پانچ سات آ جاتے دیوپتی کے کی وسیدی آ کر پیچھے نماز پڑھ لی پڑھ کے آتے ویسے جب سلاد پھرا تو آپ لگ رہے دو بات بھی آ جاتے تو ہم نے یہاں نماز پڑھی ہے یہ تو کافر ہے ان کا قیدا خدا جھوٹ بولتا ہے ان کا نبی کبھی کی تبیر یہ وہ تاکہ لوگ سنے اور بدر پڑھو تو میں ہر جمعرات کو جایا کرتا تھا اس زمانے میں جو جوئے آپ کو مجھے بتایا میرے کہا بھی ایسی کیسے کرے لڑکے کو جا پیار کرے وہ جا کے ان کے اچھے رواج پڑے گھر کاروبار جا کر اپنی اس کے بعد دو چلے جائے فتح لے کر جن کے پیچھے نماز پڑی جن کا قیدا کہ خدا لونے والا ہے جن کا یہ قیدا ہے جن کا یہ قیدا ہے جن کا یہ قیدا ہے آپ بھی چار دن بعد جب انہوں نے شروع کیا تیسرے دن معافی مانگنے آ گئے کہ ہم بھی کسی کو نہیں بھیجتے آپ بھی کسی کو نہیں بھیجتے تو اصل میں ان کا علاج یہی ہے کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں بڑھتے ہم نہیں چاہتے کہ بلک کی اب فضا خراب ہو لیکن ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے رات بھر یہی اسی کام میں لگے رہتے تو اس لیے یہ جو انداز ہے میرا اس پر یہ بالکل نہیں آتے اسی طرح یہ تویری سوچ بھی سمجھ گئے لوگ توحید صحابہ پر جو ہمارا پیش کا تو پر گزارتا ہے حضرت عبد الرحمان القاری یہ بخاری صفحہ دو سو برس کی حدیث ہے وہ حضرت عمر نے تراویوں پر سب کو اکٹھا کیا صحابی ہے تقریب تہذیبی ان کو صحابی لکھا ہے انداز لکھتے ہیں یہ خوب خرزیر بہبر برتا تھا اور کافر تھا اور کافر ہی برا اور دیکھو کسی صحابی کو ایسی گالیوں کھلے راضی دی جو آپ درجہ نے دیے بلپوزات کے دوسرے چلے جب یہ بات اس کی گستاخی آنے بیٹھ تھا وہ جو سیدہ عائشہ کے بارے میں شیر ہے بکواس ایک تب ان کا لباس اور جو ان کا بار اس میں ہدا کے بچے سوکھ اب ہم اگر وہ کہیں گستاخی نہیں ہم کہتے کہ ہم گزا کی بیٹی کے لیے لکھ دو یہ شیر بیوی کے لیے لکھ دو چھاپ دو وہ کہتے ہیں گستاخی ہے اور ابر بول کے لیے شیر کہتے ہیں گستاخی نہیں ہے گستاخ اور یہ ہے ہے بوریا کو تمہارے سنائی بھی تھی دیکھیے نا آپ نے پیشاب کو چھپتے ہیں نا الگ ہو کے کرتے ہیں نا اس سے زیادہ انسان چپتا ہے جب بیجا بیوی آپس میں اکٹھے ہو لیکن ان کے یہاں بزرگ وہی ہے جو ان کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں لکھتے ہیں سید احمد شجباشی کی دو بیویاں تھی انہوں نے ایک بیوی سے شباشی فرمائی پیر صاحب شاہ جد باغ ان کے پیر تھے رات تو انہیں ایک کے جالتے ہوئے دوسری سے صحبت کی کہ نہیں جی وہ سو رہی تھی میں سوری جاگ رہی تھی جی آپ کو کیسے پتا کہ سات جو چار فارغ تھی میں وہاں تھا ذکر ایسے موقع پر فرشتے بھی جان چھوڑ جاتے ہیں انسان کی لیکن بھی پیر بھی جان چھوڑتے بلکہ غلام محمود کی نے اپنی کتاب دجور میں یہاں تک لکھا ہے کہ ولی کی پہچان یہی ہے کہ مذکر کا نطفہ اس کی آنکھوں سے ہو کر وہ اس کے رحم میں بٹا رہے دیکھو بڑی کتنی بڑی پہچان ہے جب وہ اللہ کو یاد کرے اس میں دودھ سے دیکھے کس کا گر رہا ہے کس کا کہیں باہر ظاہر نہ ہو جائے گر کے پوری اس کا توجہ رکھے اور توجہ سے آگے جانے دے دودھ سے تو ہماری طرف سے ترتیب یہ ہوگی اور ان کی طرف سے ترتیب وہ ہوگی تو ایک دفعہ علامہ اقبال پروفیسر روحی بابا اور دوسرا عبد القادر اور ایک اور تھا بار اٹلا وکیل ہائی کورٹ کا یہ بیٹھے یہ دکھا کہ باقی اختلافات سمجھ جاتے ہیں یہ دیوپتی بریلی صاحب سمجھ دیا تھا کیا ہے کیونکہ جو کہتے ہیں بریلوی یہ دیوپتی کا کیتا دیوپتی کا ہمارا ہے ہی نہیں یہ کیا مسئلہ ہے چنانچہ دو دو گدر میں کے لکھا گیا کہ چار چار علماء ہمارے پاس بھیجے جائیں ہم کچھ تحقیق کرنے چاہتے ہیں مسائل پہ آ گئے تو ہفظ ظافر یہ دئی الدین حشمت علی پہلی میں تھی نثار علی چاروں آ گئے چاروں سگے بار کا ہے رضوی ہے نا سگے بار کا ہے جو سیرواری میں بڑا تھا تو انہیں حشم ہو کے تعارف کرایا کہ جو مجھے جانتے ہیں جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے ہوں سگے بار گاہے رضوی حشمت علی پیلی بیتی سدھ تاولا شاہ صاحب بخاری کھڑے ہو گئے فرمایا میں نے بھی اس کتے کے لیے کچرا لکھنؤ سے بگایا منظور احمد نے کچرا ڈال دے بارنے مارنے کے لیے کہتے اس کچرے کے لیے کچرا لکھنؤ سے بھگوا لیا ہے اگر یہ سگے بار گئے رضوی آ گیا تو بریلیوں کا ویسے بہت لحاظ کرتا ہوں میرے سسرال ہے یہ ادھر میری بدری ہوئی ادھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بریلو کا بہرے کرنی شروع کر دی میرے دو سالے تھے چھوٹا سالا جو ہے وہ لڑکوں کو لے کر اپنے مدرسے کے لڑکوں کو آخر میں مجھے پتھراؤ کرتا ذرا بے ذرا پیچھے پیچھے کہ شرم کرو ہم نے حصہ دیا ہے کہ کوئی نہیں دے رہا یہ کافر ہے وہ سارا میرا پتھراؤ کرتا آگے دل پر اور میرا بھی یہ طریقہ تھا کہ ہر نماز کے بعد کسی مسجد میں درس دے رہے ہیں بجربیوں کے خلاف ادھر بریلی جو بڑی ہلچل کہ یہ کیا ہو گیا کہ اس کی شادی کہاں ہو رہی وہ جو بڑا سارا تھا وہ فور مین تھا بل کا بجلی کا افسر تھا یہ بالو غلام علی صاحب آٹھ دس بالوی اور بل کے افسر لے کر اس کے پاس گیا جب میرا سسر راضی تھا نہ چھوٹا سارا راضی تھا نہ برادری میں سے اور کوئی راضی تھا صرف میری ساس راضی تھی کہ نکاح کر رہی ہے پر آج لڑکا جو کو کہتے ٹھیک ہے وہ ہو گیا کر رہے ایک بیچاری دو دن پہلے دکھا سے آئی میرے پاس کہ سورج بھی ہے کہا نہیں یہ کوئی اور ایک ہوتے پتری خبابی یا کیا کہتے وہ ساری لڑائی ہو رہی ہے کہتے وہ رشتہ نہیں دے رہا میرے کا سب کی بات وہ جور بولتے میرے چلے اب یہ لوگ اکٹھے ہو کے گئے اب شریف بڑا آدمی تھا افسر بھی تھا ویسے بھی برادری کا بڑا تھا کہ اگر یہ انکار کر دے تو ختم ہو جائے گی بات ہماری غلام علی صاحب یہ سارے گئے چل سب ہم آپ کے پاس کام آئے ہیں پہلے آپ فرمائے کہ ہماری بات آپ بنے گے یا نہیں بنے گے بولو نا آپ عالم آدمی ہیں تو عالم کوئی غلط بات تو کہتے نہیں نہ ماننے کا کیا مطلب اگر عالم تو صحیح بات ہی کہے گا نا درم وعدے کا کیا مطلب ٹھیک ہے آپ وعدے کی یہ جو آپ نے رشتہ کیا ہے نا یہ بگڑی توڑ دیا بس یہی بات ہے توڑ دی وہ بڑے خوش ہوئے بس جی اب تو چائے آ گئی اب وہ چائے اٹھانے لگے تو شریف اور نے کہا کہ حضرت ایک بات آپ بھی میری مان لیں چائے رکھ دیتا ایک خدا کی قسم تو سو کہے گا مانے میں تیری بات تعلق چالو تو نے میری بات بول دی ہے کہ نہیں جی میں نے بھی ایک بات کہہ دی ہے ہم دار آدمی ہے ذرا وعدہ خلافی کو برا سمجھتے ہیں تو بدری وعدہ ہوتا ہے اب میں نے اپنی ہم شیرہ کا رشتہ کیا تھا آپ نے مجھے کہا توڑ دو میں نے توڑ دیا اب میرا دل کہتا ہے لوگ کہیں گے یہ وعدہ خلاف آدمی ہے تو میں امیر کے لیے آپ کی لڑکے کا رشتہ آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ اپنی لڑکی کا رشتہ مجھے دے دیں امیر کے لیے کہ جی وہ چائے وہی پڑی اب وہ اٹھنے کے لائق نہ بیٹھنے کے لائق بیچارے میں بولے نا دیکھیے آپ فرما دیں میں سو بات مان لوں گا صرف ایک بات مان دے یہ لڑکے اور وہ لڑکی دونوں اکٹھی پڑتی ہے نا چلو اس کو میں نے اپنی مشرا پٹا دیا آپ اپنی لڑکیوں کے تعمیر کے لیے مجھے دے اللہ کا واسطہ دے دو کیا اٹھ کر چلے گا سر تو یہ اچھا ادھر یہ کہ لڑائی ہوگی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہم دیوپتی بھی پڑھیں دیو بدیوں میں دو گھروں میں تیاری پوری کہ اگر برات واپس کی تو ہم دو شادی کر کے یہاں سے بھیجیں گے اسی محلے سے وہ ایک تو آج کل یہاں کراچی میں رہتا ہے وہ فاروق بھیج مجھے ملا دو دن دفعہ بعد بھی ان کے ساتھ بالکل پوری تیاری تھی وہ کھڑے تھے کہ اگر یہ برات کو واپس کرے تو ہم غریبیوں کو دکھائیں گے ہم دو شادیاں کریں گے ابھی لیکن خیر وہ پر شریف فوری کہا کہ آپ اپنے استاد کو دکھا کے ہم نے پریمی پرو کو نہیں بلانا ہم کا لڑے گی یہاں نکاح ہو گیا چلے گئے اس کے بعد دوسرے تین دن میں بیوی گئی تو لے گیا تو وہ چھوٹا سارا جو پتھر مارتا تھا اس کی چھوٹی بچی تھی قرآن پاک پڑھتی تھی اب وہ آئی میں کتاب پڑھ رہا تھا پنسل تھی میرے پاس ہاتھ میں خالو یہ پنسل مجھے دے دو مطلب وہ پنسل لے کر ناچتی ٹاپتی جناب جا رہی ہے تو پنسل لائی سے خالو جو خالو اس سے اس کا باپ اس کو لایا گرم پانی صابن لایا پنسل پھینکی اس کے ہاتھ جو لائے پڑ پر کل وہ پڑھ پڑھ سے گرم پانی سے اچھا میں نے کچھ نہیں کہا جو اور جو پڑھے لکھے تھے پروفیسر ٹیچر برادری کے وہ میرے اکٹھے کر لیے ان کو پہلے دن میرے سمجھا اور وہ دیو ہو گئے وہ پھر سارا میرا بچارا تین چار مہینے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا <laughs> اب وہ اس کی ساری بیٹیاں جو ہے وہ گھر ہے میں نے اس سے کہا تھا میں نے کہا سر تمہیں یاد ہے وہ ہمارے ہاتھ دلائے تھے ابا جی ابا جی کو کیا تھا گلابری دے سایا دکھاؤں گا دیکھو کا دیکھو ویو کے ہاں میری شادی ہوئی ہوئی ہے جس میرے سسرال ہیں میں ان کا بڑا یاد کرتا ہوں تو میں چونکہ تقریریں کرتا تھا نا ان کے خلاف ایک تو سارا پتھر مارتا تھا سسر میرا جو تھا میں جس میں رہتا تھا بالکل اس کے سامنے گلابری علی سا ہے تو زہر کی نماز میں وہاں پر تھا جماعت کی وغیرہ کی چھٹی میں پڑا تھا کر ایک رات ادھر فیضل سرف کی تقریب وہ فیض بڑا زبان تیز بولتا تھا پھر تقریر میری مقابلے میں وہ تو گھنٹہ ڈیڑھ بول کے چلا گیا میں ساری رات بولتا رہا اب میں جب نماز پڑھنے گیا تو سسر مسجد میں بیٹھا ہے یہ دکھا سے پہلے کی بات بگڑی ہوئی تھی بس مجھے دیکھ کر اسے شور شروع کیا وہ رات بس میں کوئی کتا ساری رات بھونکتا رہا بڑا شور بچا رہا تھا پیٹ ماس باہر کے آ جاتا تھا اب اندر کبھی گیا نہیں تھا میں باہر شور کر میں اندر چلا گیا اندر گیا تو دیکھا کہ لکھا تھا شست گاہے سگے بار گاہے رضوی ابو البیور بول غلام علی صاحب تو کیا ہی پہلے سے پہلے کرتے مجھے شور ہم سے چلا گیا میں نے پڑھا جو باہر دکھلا بابو جان کیا بات ہے اس مسجد میں رات ساری رات وہ کتا بھوگتا رہا بہت تو کتے نہیں رہتے تو بھی مسجد میں رہتے وہ دیکھو لکھا کہ یہاں کتا بیٹھتا ہے یہ جس کا ایسا کے رضوی لکھا ہوا ہے وہاں تو کتا رہتے اس مسجد میں رہتے تو دکھ رہ گیا اتنے بیچارے وہ پریشان تھا سوچر بھی میرا اس کے بعد وہ سالہ اور ایک بڑی عورت تھی وہ بڑی آپ تھی کہتی یہ بابی ہے میرا بابی لگتی تھی میری باقی پورا خاندان آج کل دیوبند ہے سارا لیکن بہرحال پھر بھی مجھے لحاظ بہت کرنا ہے اس لیے میرے سسرال ہے بہرحال جی رہا تھا تو حشمت نہیں جی کی بیٹی یہ سارے آ گئے شیر آپ اکبر شاہ صاحب رحمتر رہے بولو بزرو شیر دوادی سے چاند پوری رحمت اللہ اور بولو اسد اللہ شاہ جہان پوری سے جی ہے جو پوچھا بھی آپ دیکھ کیا ہے نے فرمایا کہ ہمیں تو کس طرح کیا ہے ہم کو سب کے خلاف کام کرتے ہیں یہ ہمیں آگے کام شروع کر دیتے ہیں ہمیں جی پتا کیوں کہتے ہیں کہ جن کی عبارت ایسی ہے جن کا یہ مطلب کفر نہیں ہم کہتے کفر ہے انہوں نے کہا کہ وہ کس بات ہے جی اردو میں کہ اردو بھی ہم چار سے زیادہ بڑا کوئی جی اردو زبان کا بڑا آپ وہ نشا کے ہمارے سامنے رکھے اگر واقعی ان عبارتوں میں توہین یا اللہ کے رسول کی تو ہم والا بیت کی برت کریں گے باتوں کو نکال دو اور ان میں توحید نہ ہوئی تو پھر آپ کر دیں گے کہ آپ اعتراض ختم کر دیں انہیں نشان لگا کے دے دیے اب وہ اپنی آرام گاہ پر چلے گا آرام گاہ پر انہوں نے وہاں آدمی پانی وغیرہ دینے کے لیے رکھے ہوئے تھے یہ سارے وکیل سادہ کام کر رہے تھے تاکہ باتیں شری یہ کیا کر رہے ہیں صبح پوچھا کہ دونوں طرف کیا ہوا انہوں نے بتایا جب دیوبند کی طرف تھے کہ ساری رات اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ یہ فطر کہیں بٹھ جائے تو آرام سے دیر کم کرے یہ نہ کوئی کرتے ہیں نہ ہمیں ہونے دیتے ہیں <laughs> اچھا۔ دوسری طرف پوچھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہتے شاہی رات آپ اس میں لڑتے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کیا بھی دیا کہ آج کی کوئی بات نہیں تو ہم درشن بھی کریں گے یہ کیوں نہیں کرو گے پھر ہم کریں گے کیا پیٹ کہاں سے پالیں گے ہم کچھ آپ حدیث ہے نہیں کہ حدیث پر آنے گے ہم تو لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہیں تو اللہ کی عزت قائم ہے ورنہ دیوپتی بالکل عزت لوٹ لیتے اور اسی بات پر ہمیں پیسے ملتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ نبی پاک کی عزت کے محافظ دستہ ہے یہ ان کی خدمت کرنی چاہیے ان کو خوب پالنا چاہیے اور اگر یہ آزادی ختم ہو گیا تو ہم کیا لوگوں کو کہیں گے کام کیا کام ہمارے پاس اور ہے کون سا خیر آخر سب نے یہ کہا کہ بھائی ان عمارات میں کوئی بھی قابلیت نہیں ہے اس پر سب نے والا دیوبند کو مبارک دی جو باقی تھے بریلوی حضرات رہے کہا بھی آپ اب آپ کی برد کر دیکھ کہ آپ اعتراض کرتے ہیں وہ خاموش علامہ سید انور شاہ رحمت اللہ علیہ ہوئے کہ آپ حضرات نے فیصلہ کر دیا کہ ان عبارات میں کوئی بات کے اعتراض نہیں یہ لوگ ابھی بھی خاموش ہیں کچھ کہتے نہیں چلو بلا میں دیوبند سے اعلان کرتا ہوں کہ جن عبارات نے نشان لگایا ہے یہ اور نشان لگا دے ہم وہ عبارت اپنی کتابوں سے کال دیں گے کیونکہ یہ کون سا قرآن ہے آپ وہ لفظ فون بھی آ جائے گا لیکن یہ ہمیں ضمانت دے کہ آئندہ ہم آزاد نہیں کریں گے مش علی پہلی بتی کھڑا ہو گیا کہ آپ نکالے پھر ہم کہیں گے کو پکے کہاں پر تھے کوہری بارتی اسی لیے تو نکلے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کوہریا تو نہیں ہے کہ نہیں پھر نکالیں گے کیوں بھائی یہ کہ نکالے بھی نہ یہ تاکہ ہمارا اعتراض جو ہے رہے تھانوی وہ بات تبدیل بھی کرتی ہوئی ہے وہ بات کے اعتراض کرتے ہیں اور باقاعدہ میں نے وہی بات لکھی ہے یہ کہ مجھ سے مولانا مرسل سے سوال پوچھا پھر اس بات کو یوں بدل دیا اسی بات پر مولانا والی بریلی بھی مناظرہ ہوا تھا جو کتاب چھپی ہے بریلی فتح بریلی کا دلکش نظارہ ادھر سے بڑی سردارا میں تھا ادھر سے بادی تھے گرزرام صاحب ڈبانی یہ ٹھکاتے تھے کہ اس میں توحید دکھاتے تھے توحید ہے آخر جو صدر تھا رفاق سعید فاقت حسین شاہ اس نے کہا کہ بھائی آخر اس کا کیسے ہوگا یہ تحیر ہے یا نہیں اگر یہ بولا دو برجور البادی یہی بات مولانا تھانوی کے نام سے دیکھ دی حضرت کا نام بٹا تو پھر تو ویتراج سے بعد آ جائے گا ہاں یہ نہیں لکھ یہ اگر لکھ دے پھر میں بعد آ جاؤں گا وہاں نے گرو کی عبارت تھی اس میں حضور پاک کی بجائے شروع کا طرف لکھ کر پوری عبارت لکھ دی جس کر کے صدر کو دے دیے صدر نے فیصلہ سنا دیا کہ غلط کہتے ہیں اس عبارت میں کوئی توحید نہیں اب نے اشتہار شائع کیا اس میں یقین بولنا تھانوی کی تویڑ ہوئی ہے لیکن گرزا سے چار بال مزدور اور دے نے کو فون کر کے معافی مانگ رہی ہے کہ میں نے آپ کی جان بچانے کے لیے کام کیا آپ مجھ پر ہت کے کیس نہ کریں کر یہ بات لے تو میں اس پر کیس کروں گا کروں گا اس میں توحید ہے مولانا دوباری کا پرچہ دکان نکلتا تھا اور اس کے بعد سفے پر وہی پوری بات رضا کا نام لکھ کر گشائے کر نیچے لکھا کہ اب تجھ پر کھانا کھانا بھی بیوی کے پاس جانا بھی ہے جب تک کیس نہ کرے عدالت میں پھر خود خاموش بیٹھا تھا اس لیے تو تمہاری ظفر نشان کہتے بریلی کے فتوے کا ہے باؤ بلی کے فتوے کا سستا ہے باؤ دکھتے ہیں کوڑی کے یہ تیر تیر اب تو کوڑی چلتی نہیں پہلے کوڑی مرتی تھی پائیاں ہوتی تھی دوڑیا ہوتی تھی کوڑی ہوتی تھی گرتے ہیں کوڑی کے یہ تیر تیر خدا دے ادے کیا کہ یہ ڈھی وہ ابلی ادا کیا دی بتی کوئی امریکہ لے گیا کوئی ایران گیا کوئی داون گرے وال لے گیا کوئی دامن لے گیا کوئی گرے لے گیا گیا رہ گیا تھا فقط ابھی اسلام کا وہ بھی ہم سے چھیر کر ہم کو لے گیا رہ گیا تھا فقط ایک دام اسلام کا وہ بھی ہم سے چھیر کر ہم کو لے گیا اور کر ہم رضا ذات بدت کا لحاف ذات کی جدت بات کی لام کا مانچسٹر کے قبر سازو سے لایا ہے کفر کی الٹی بریلی کا یہ بڑھا باپ بڑی لبی جڑی درد میں علامہ اقبال نے تو کہا تھا علامہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں کوئی چار دس لیتا ہوں یہ دبر ہو جائیں گے لیکن حضرت نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ نہیں زفر <laughs> لکھ کچھ نظبے لکھی تھی جیسے کے خلاف ایک عنوان ہے حدیث حدیث روا ہو بخاری بخاری سے متاثر تھا شاہ صاحب بوگی تبے <laughs> حدیث قادیہ رواب ہوئی دے دشمن ہے سروی اے فطر ہے یا زبا گالی تیرا ایمان ہے جھوٹ تری پہ ہے بتائے و شرک سے چمکی تری دکان ہے اس کا بھی اس کی جذبے تھی بشیر الدین کے خلاف اس کے نظر تھی کی بشیر بہبود اس لیے مجھ سے بگڑتے ہیں بشیر الدین بہبودی سے مجھ سے بگتے ہیں کہ دورے اتنے میرا دل ان پہ مائل تھا کہ دورے حالیت اتنے میرا دل ان پہ مائل تھا زخم حسن دینے میں ذرا یہ بکل کرتے تھے مگر میں بے نکلتا نہ تھا ایسا ہی سائل تھا میرے وہ تاشدہ تھے لب ہائے حقیقی سے بیڑے ہوٹ آش ناتے ان کے لب ایکی سے میرا ہاتھ ان کی دور افر گردن بے حبائل تھا ان پر زادگی اس کی میرے آڑے تو آتی تھی نبی کا بیٹا اور سے کیا کر رہا ہوں مگر میں نبوت کا نہ قائل گائل تھا میں ہر بھی یہ دیتا اس کی کچھ پرواد تھی مجھ کو تو کس باشوک کے مجھ سے قائل تھا یہ ان کے دو فرقے ہیں نا اور وہ لاہوری وہ کادیاری کو ادرتا تھا کادیاریوں کو منافق اور ان کو کادیاری کہتا تھا مولانا ظفر خان سے بڑے تنگ یہ کادیاری بھی لاہوری بھی ان کی بیٹی ہوئی کہ دو دو مل کر کو مقابلہ کرے ان کا اخبار تھا الفضل اور کادیاریوں کا لاہوری میں اخبار ہے پرینامیشن تو میں بار کے سب موٹی خبر یہی شائع ہوئی